دو قسم کی مکھیاں شہد انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے انسان ہر دور میں اسے دوا غذا اور ذائقے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں شہد جس طرح انسانوں کو ملتا ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ و عجیب شے ہے شہد فطرت کی دیگر نعمتوں کے برعکس قدرتی طور پر دستیاب نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کی مکھی کی ذہانت صلاحیت اور محنت کا نتیجہ ہوتا ہے یہ عمل اتنا غیر معمولی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر اس پورے عمل کو وہی کیا ہے سر نحل آیت سٹسٹھ اس عمل میں شہد کی مکھی فطرت کے دسترخوان سے ان گنت پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اسے شہد میں تبدیل کر کے انسانوں کے لیے فراہم کرتی ہے شہد کی مکھی کے برعکس گھروں وغیرہ میں پائے جانے والی ایک دوسری مکھی بیماریوں کا باعث بنتی ہے یہ مکھی عام طور پر گندی اور غلیز چیزوں پر بیٹھتی ہے اور وہیں سے مختلف جراثیم انسانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں منتقل کر دیتی ہے یوں یہ انسانوں کو شہد کے بجائے بیماری کا تحفہ دیتی ہے مکھیوں کی ان دو اقسام کی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی طرح پھولوں اور ان کے رس میں دلچسپی لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے حسن زن رکھتے ہیں ان کے متعلق برا گمان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں محض زن و گمان کی بنیاد پر لوگوں کے متعلق رائے دینے سے پرہیز کرتے ہیں اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ گندگی کی مکھی بننا پسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں وہ چن چن کر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر بات کے منفی پہلو تلاش کرتے ہیں وہ بلا تحقیق رائے قائم کرتے اور بلا ثبوت الزام دھرتے ہیں ان کی دلچسپی انسانوں کے نقائص عیوب کمزوریوں اور خامیوں تک رہتی ہے یہ کبھی انہیں نہ ملیں تو بدگمانی کر کے انہیں دریافت کر لیتے ہیں اور پھر اطمینان سے ہر جگہ پھیلاتے ہیں پہلی قسم کے لوگ اپنے حسن زن کی وجہ سے معاشرے کو حسن نظر اور حسن عمل کا شہد دیتے ہیں مگر دوسری قسم کے لوگ معاشرے کو صرف اور صرف بیماریاں دیتے ہیں معاشرے میں الزام بہتان غیبت تذہیق اور انسانوں کے تمسخر و تزلیل کی بیماریاں ان کی بدگمانی ہی سے جنم لیتی ہیں ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا اس نے زندگی شہد کی مکھی کے اصول پر گزاری ہے یا گندگی کی مکھی کی طرح وہ غلازتوں کا اسیر بن کر رہ گیا ہے جعلی نوٹ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ پانچ ہزار کا جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیل رہا ہے یہ نوٹ بظاہر بالکل اصلی نوٹ جیسا ہے جب تک بہت غور سے نہ دیکھا جائے اصلی اور جعلی نوٹ کا فرق واضح نہیں ہو پاتا تاہم حقیقت یہ ہے کہ کوئی جعلی نوٹ کبھی سو فیصد اصلی نوٹ جیسا نہیں ہوتا اصلی نوٹ حکومت کی اس ضمانت کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص یہ نوٹ لے کر حکومت کے پاس جائے گا تو وہ اس کی عوض نوٹ پر لکھی ہوئی رقم کی مساوی قیمت اسے دے گی یہ قیمت سونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور فورن کرنسی کی شکل میں بھی نوٹ حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے اس لیے وہ اہتمام کرتی ہے کہ اس کی نقل تیار نہ ہو سکے اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں نوٹ کا مخصوص کاغذ اس کا رنگ اس میں ڈالا ہوا دھاگا ابھری ہوئی تحریر اور پوشیدہ تصویر وغیرہ سب مل کر اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جعلی نوٹ کسی نہ کسی طرح پہچان میں آ جاتا ہے تاہم اس کے باوجود جعلی نوٹ چھپتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ لین دین کرتے ہوئے نوٹ کو غور سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے جانچتے ہیں جس طرح جال ساز لوگ جعلی نوٹ بناتے ہیں اسی طرح شیاطین اور گمراہ لوگ جعلی عقائد اور مصنوعی شریعت بھی گھڑ کر لوگوں کے سامنے ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں یہ جعلی عقائد اصل میں توہمات اور جعلی شریعت لوگوں کے دین میں اپنے اضافے اور بدتیں ہوتی ہیں توہمات اور بدعت بلا شبہ کبھی ایمان اور شریعت کی جگہ نہیں لے سکتے ایمان اور شریعت پر جنت کی ضمانت ہے جبکہ توہم پرستی اور بدعت کا انجام جہنم کا جیل خانہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ جعلی نوٹ کی طرح ان چیزوں کو بھی نہیں پرکھتے حالانکہ جعلی نوٹ سے کہیں زیادہ آسان پہچان ان کی ہے ہر عقیدے اور عمل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے سے اصلی اور جعلی کا فرق واضح ہو جاتا ہے ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر عقیدے اور عمل کو اس کسوٹی پر پرکھے جس نے یہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے یہ نہ کیا اس کی کل کمائی کل قیامت کے دن جعلی نوٹ ثابت ہوگی چوہا اور انسان جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختہ مشق بناتے ہیں ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ حتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے شاید یہ اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلا روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارآمد اشیاء بھی قطر جاتے ہیں اس لیے انسان انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال ہو رہا ہے اس میں سے انسانی غذا مثلا روٹی چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے اس کی ایک سائیڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پر ایک انتہائی طاقتور گلو لگا ہوتا ہے رات کے وقت اسے چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے اندھیرا ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں مگر پھر انہیں اس سے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مؤثر ہو جاتا ہے مگر یہ ٹریپ خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائیں یا رات ختم ہو جائے پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے یہ عجیب سانحہ ہے یا شاید یہ بھی جینیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے جنس اور پیٹ کے تقاضے اولاد کی محبت مال کی ہرس شہرت کا نشہ اقتدار کی حوث معاشرے میں بلند سٹیٹس کی تمنا وسیع بینک بیلنس بڑی بڑی جائیدادیں ترقی کرتے ہوئے کاروبار چلتے ہوئے کارخانے نئے ماڈل کی چمکتی دمکتی گاڑیاں عالیشان گھر فورن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے ان کی کشش میں انسان پیغمبروں سے انگلی چھڑا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے قرآن پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے مگر عین اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے وہ لاکھ سر پٹخ لے اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے پھر جو بچتا ہے وہ در حقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہوتی ہے جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گزرتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں ہاں صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے بچ کر نکل جائیں ان کا استقبال عالم کا پروردگار خود یوں کرے گا اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں چوہوں کو پکڑنے والوں اپنے چوہے دان کو پہچانو تمہارے شکاری ابلیس نے اس دور میں نت نئے چوہے دان بنا لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر سے انگلی مت چھڑاؤ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو جس کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی تمہارے لیے آخرت زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے کیوں فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کو کھوتے ہو کیوں عارضی لذتوں کے لیے بے مثل جنت کو کھوتے ہو دو چار روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ دو چار روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ پھر ابد تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ ہمارا صاحب خاتون نے فون اٹھایا مخاطب کی بات سنی اور کہا سر میٹنگ میں ہیں آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں مخاطب نے مزید کچھ کہا مگر خاتون اپنے اسرار پر قائم رہیں کہ اس وقت صاحب سے بات نہیں ہو سکتی میں نے یہ گفتگو سنی اور خدا کی عظمت کا ایک نیا در مجھ پر واہ ہو گیا خدا کتنی عظیم ہستی ہے کروڑوں اور اربوں کہکشاؤں کا انتظام کرنے والا رب لاکھوں قسم کی خربوں مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والا رب ختم نہ ہونے والی اور سمجھ میں نہ آنے والی دنیا کے معاملات چلانے والا رب اس رب سے اس بادشاہ سے اس مالک سے اگر کبھی کوئی بندائی ناچیز ملنا چاہے اس سے بات کرنا چاہے فریاد کرنا چاہے تو اسے کسی سیکرٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اسے کسی کمرائی انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں اسے کسی فون لائن پر ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا فون انگیج اور موبائل کبھی بند نہیں ہوتا انسان جب جب رب کو پکارتا ہے تو وہ سنتا اور بلا تاخیر جواب دیتا ہے مگر انسان امتحان میں ہے اس لیے رب جو کرتا ہے غیر محسوس طریقے پر کرتا ہے تاکہ لوگ بن دیکھے اس کی عظمت کو مانیں اور اس کی جنت کے حقدار بنیں مگر آہ یہ بد نصیب انسان خدا کے بجائے انسانوں کی عظمت میں جیتا ہے خالق کے بجائے مخلوق کا در کھٹکھٹاتا ہے رب کے بجائے بندوں پر بھروسہ کرتا ہے اصل صاحب کے بجائے عارضی اور فانی صاحبوں کے پیچھے دوڑتا ہے مگر سچ یہ ہے کہ یہاں سارا اختیار اور سارا اقتدار صرف اور صرف ایک ہی صاحب کے لیے ہے اسی کی شان سب سے اونچی اور اسی کی ذات سب سے بلند ہے جس خوش نصیب نے اس بات کو دریافت کر لیا اس کی نظر میں خدا کے سوا کوئی جچ نہیں سکتا اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اس کی ہر چاہت اور ساری حمد رب العالمین کے لیے خاص ہو جاتی ہے آج اگر لوگوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے لوگوں کو بہرحال خدا کے سامنے جھکنا ہے آج عقل کی آنکھ سے پہچان کر نہیں جھکے تو کل سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جھکنا پڑے گا مگر اس روز کا جھکنا سوائے ندامت اور خسارے کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا انسان کو خدا کے سامنے ڈھیر ہونا ہی ہے خوش نصیب ہیں وہ جو آج ہی خدا کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو گئے بد نصیب ہیں وہ جو کل خدا کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہوں گے جلد بازی میں سگنل کے قریب پہنچا تو سرخ بتی روشن ہو گئی میں نے گھڑی دیکھی اور وقت کا شمار کرنے لگا پینتالیس سیکنڈ بعد سگنل کھلا اور میں آگے بڑھ گیا میں نے حساب لگایا کہ وہ گاڑی والا جو میرے ساتھ تھا اور سرخ اشارے کے باوجود رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا وہ اپنی منزل تک کتنا جلدی پہنچا ہوگا اگر راستے میں چار سگنل بند ملے تو پینتالیس سیکنڈ فی سگنل کے حساب سے کل تین منٹ کی تاخیر اسے پیش آئی ہوگی پھر میں نے سوچا کہ کیا ہماری قوم وقت کی اتنی پابند ہے کہ سیکنڈ اور منٹ کے حساب سے اپنی ملاقاتوں اور دفتری اوقات کی پابندی کرتی ہے اس سوال کا جواب ہر شخص جانتا ہے پھر کیا سبب ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال کر سگنل توڑ دینا ہمارے معمولات میں شامل ہے بے اختیار میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت گونجی خلق من اجل انسانی مشین کو بنانے والے نے بڑے باکمال انداز میں مشین کا مسئلہ بیان کر دیا انسان تباً جلد باز واقع ہوا ہے جلد بازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو یہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ہماری قوم میں تربیت کے تمام ادارے کم و بیش تباہ ہو چکے ہیں اس لیے جلد بازی جیسی منفی عادت کو ایک حد میں رکھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے دن سڑکوں پر موت کا رقص ہوتا رہتا ہے سگنل توڑنے کے علاوہ حد رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا آپس میں ریس لگانا اور غلط اوورٹیک کرنا یہ اسی طبیعت انسانی کے وہ مظاہر ہیں جن کو ہر روز ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہر روز ان گنت بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت معمولی سی جلد بازی کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اپنی طبیعت میں موجود جلد بازی کے عنصر پر قابو پانے کی کوشش کرے جلد بازی کا رویہ صرف سڑکوں ہی پر نہیں بلکہ زندگی کے عام معمولات میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے اسی لیے بڑوں میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے شیطان بلا شبہ انسان کا دشمن ہے وہ ہمیں جلدی میں مبتلا کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدترین نقصان پہنچاتا ہے گالی کا جواب ہمارے ادارے سے کچھ عرصہ قبل ایک بزرگ متعارف ہوئے تھے پچھلے دنوں وہ میرے دفتر تشریف لائے گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے سے متعلق ہونے کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ پہلے گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو بے اختیار ان کے منہ سے گالی نکلتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہوتا اب وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے اس لیے وہ خاموشی سے صبر کرتے ہیں اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں لوگ انہیں انسانوں کی طرف سے خیال کر کے انتہائی منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی ایک مثال مذکورہ بزرگ کا دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد دوسرے آدمی سے آپ کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے گالی کا جواب گالی ہی ہوا کرتا ہے تاہم جب کوئی انسان اس طرح کے واقعات کو خدا کی آزمائش تصور کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے بہترین عجر لکھ دیا جاتا ہے خدا کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں وہ پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے ساتھ ہی وہ دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معاشرے میں خیر بڑھتا ہے اور شر کم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ فوری طور پر اشتعال میں آ جاتے ہیں وہ صبر کی اعلیٰ ترین انسانی صفت سے محروم ہو چکے ہیں جس معاشرے سے یہ صفت ختم ہو جائے وہاں تھوڑے عرصے میں جان مال اور آبرو کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے صبر کی نفسیات کا فروغ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس نفسیات کے حصول کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم منفی واقعات کو خدا کی آزمائش سمجھیں گرچے میں راکھ ہوں گرچے میں خاک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا دوست قرار دیا ہے ان کی جتنی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے اتنی تعریف کم ہی کسی نبی کی کی گئی ہے غالباً یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے درود کے الفاظ سیکھنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت اور برکت کی دعا ہے جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت اور برکت کی دعا کی گئی قرآن ایک مقام پر ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے یہ وہ موقع تھا جب آپ نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی تھی یہ بدبخت قوم بدترین فحاشی میں مبتلا تھی اور اپنی بدبختی اور جرائم کی بنا پر رحم و کرم کے ہر دروازے کو بند کر چکی تھی فرشتے اس قوم کو سزا دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی پھر قوم لوت پر عذاب کے فیصلے کا ذکر کیا اس پر حضرت ابراہیم نے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست انتہائی مؤثر اسلوب میں بڑے اصرار سے کی بائبل میں اس اسرار کی تفصیل آئی ہے بائبل کے مطابق اس موقع پر آپ نے عرض کیا اے رب اگر قوم میں پچاس نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے ہی قوم کو معاف کر دے جواب ملتا ہے کہ اس قوم میں پچاس نیک بھی نہیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر پینتالیس راست باز ہوں تو قوم کو معاف کر دے مگر یہی جواب ملتا ہے کہ پینتالیس بھی نہیں ہیں پھر وہ گنتی کم کرتے ہوئے دس آدمیوں تک آ جاتے ہیں مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اتنے لوگ بھی نہیں ہیں اس گفتگو میں جو چیز سب سے زیادہ پر اثر ہے وہ سیدنا ابراہیم کا انداز گفتگو ہے جو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں ان کے الفاظ بائبل میں یوں نقل ہوئے ہیں دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی ضرورت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں حضرت ابراہیم کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی بادشاہی میں یہ کائنات ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ان کی مرضی اور علم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا ان کی حیبت سے بڑے بڑے فرشتے لرستے اور کامتے ہیں وہ اگر اشارہ کر دیں تو ساری مخلوقات لمحے بھر میں ختم ہو جائیں ان کا کرم نہ ہو تو انسانیت بغیر ہوا اور پانی کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے آسمان و زمین کی ہر شے ہر لمحہ ان کی حمد تسبیح اور تعریف کرتی اور ان کی عظمت کے ترانے پڑتی رہتی ہے آج ہر چند کہ اس نے اپنے جلال پر غیب کا پردہ ڈال رکھا ہے مگر روز قیامت جب وہ یہ نقاب اتارے گا تو اس کے جلال کی تاب نہ لا کر یہ پہاڑ سمندر آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے ایسی ہستی کے حضور گفتگو کا ادب وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا یہی سارے انبیاء کا طریقہ ہے اسی کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہوتا ہے جو مختلف قطب احادیث میں ملتی ہیں تاہم حضرت ابراہیم کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اگرچہ بہت بلند عظیم صاحب قدرت اور صاحب جلال ہے مگر اس کے ساتھ وہ بے حد محبت کرنے والا رحم دل اور کریم بھی ہے وہ جس طرح مجرموں کو سزا دینے میں سخت ہے اسی طرح وہ اپنے محبت کرنے والوں اور فرما برداروں پر بے حد مہربان ہیں اس محبت اور مہربانی کا اندازہ اس تبصرے سے ہوتا ہے جو قرآن نے قوم لوت پر عذاب کے وقت حضرت ابراہیم کے اوپر بیان کردہ گفتگو کے بارے میں کیا عدل کے تقاضوں کے مطابق قوم لوت کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ رویہ ایسا پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کے اسرار کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے ابراہیم ہم سے قوم لوت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا وہ بڑا نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا اللہ سے جھگڑا کرنے کے پیرایا بیان سے جو محبت ٹپکتی ہے اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ بتاتا ہے کہ جو شخص خود کو رب کے لیے مٹا دے خدا اسے عظمت کی آخری بلندیوں تک اٹھا کر لے جاتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں خود کو راکھ کہے اور خدا اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں وہ خدا کا دوست اور اسے جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے وہ خود کو خاک کہے اور خدا اسے وہ رحمتیں اور برکتیں عطا کرے جن کی خواہش خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے ہیں قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں آئے دن اخبارات میں ایسے حادثات کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں جن میں کوئی تیز رفتار ویگن یا بس کسی موٹر سائیکل سوار کو کچل دیتی ہے ان حادثات کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موٹر سائیکل سوار کے ہمراہ اس کے بچے بھی ہوں ایسے میں یہ معصوم بچے بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان حادثات کا سبب ایک طرف تو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیوروں کا غیر تربیت یافتہ ہونا ہے تو دوسری طرف موٹر سائیکل سواروں کا کئی کئی بچوں کو سکوٹر پر بٹھانا ہوتا ہے تاہم ہمارے ہاں کے معاشی بحران کس دور میں ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے کئی بچوں اور بیوی کو سکوٹر پر بٹھا کر نکلے کیونکہ رکشہ ٹیکسیاں بہت مہنگی اور بس ویگن کا سفر انتہائی غیر معیاری ہوتا ہے دنیا کے ہر مہذب ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے امریکہ یورپ اور فارسٹ کے ممالک میں یہ سہولتیں اس پیمانے کی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ان میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں مگر ہمارے ہاں دیگر بنیادی سہولیات کی طرح یہ سہولت فراہم کرنا بھی حکومت کی ترجیحات میں دور دور تک شامل نہیں اس کا سبب کوئی اور نہیں خود عوام ہے جو بدترین اور کرپٹ قیادت کو محض ان کے جذباتی نعروں کی بنیاد پر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں اگر عوام یہ طے کر لیں کہ وہ نعروں اور جذباتی باتوں کے فریب میں نہیں آئیں گے اور ہر اس قیادت کو رد کر دیں گے جو ان کے بنیادی حقوق پورا کرنے کی جد و جہد نہ کرے تو بتدریج معاملات میں بہتری آ جائے گی معاملات کی خرابی کی زیادہ بڑی خرابی اس فکری قیادت کی ہے جس نے ہمیشہ عوام کو غیر متعلقہ باتوں میں الجھا کر رکھا ہے یہ لوگ بین الاقوامی تنازعات ملی مسائل غیر مسلموں کی سازشوں اور غیر اہم مذہبی معاملات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ اصل مسائل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یہ لوگ کشمیر فلسطین چچنیا افغانستان اور عراق کے معاملات پر عوام کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں حالانکہ اتنے لوگ ان تمام ممالک میں غیر مسلموں کے ہاتھوں نہیں مرتے جتنے لوگ پاکستان میں روزانہ ٹریفک کے حادثات کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں یہ لوگ غیر مسلم طاقتوں کی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کا رونا روتے ہیں حالانکہ دنیا کا مشکل ترین کام پاکستانی عدالتوں میں انصاف کا حصول ہے یہ لوگ مسلمان ممالک پر امریکہ اسرائیل بھارت اور دیگر ممالک کے قبضے کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہیں حالانکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے وسائل چند فیصد کرپٹ اور مفاد پرست طبقات کے قبضے میں جا چکے ہیں جس شخص کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور وہ ان کی دال روٹی کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے جھگڑے نمٹاتا پھرے اسے کون اچھا کہے گا جس شخص کی بیوی جانکنی میں مبتلا ہو اور وہ اس کی فکر کرنے کے بجائے معاشرتی مسائل کی اصلاح کے لیے اٹھے اسے کون درست کہے گا مگر عجیب بات ہے کہ اجتماعی طور پر ہم نے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں ہر حال میں اپنی قیادت بدلنی ہوگی سیاسی لوگ اگر کرپٹ ہیں تو وہ ہماری لیڈرشپ کے مستحق نہیں ہونے چاہئیں جو لوگ ہمارے بنیادی مسائل پر بات نہیں کرتے انہیں ہماری سوسائٹی میں فکری قیادت کے مقام سے ہٹا دینا ضروری ہو چکا ہے ہمیں ہر حال میں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے ہمارا اصل مسئلہ وہ ہے جو ہمیں اپنے گھر میں درپیش ہو چکا ہے یہ مسئلہ بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ مفت تعلیم اور علاج کی سہولت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ روزگار کی فراہمی اور امن و امان کی بحالی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پینے کے صاف پانی اور ملاوٹ سے پاک غذا کی دستیابی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹریفک کی بہترین سہولیات اور آلودگی سے پاک ماحول کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ معاشی ناہمواری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام میں بہتری کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ غربت اور جہالت سے چھٹکارے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کرپشن کے خاتمے اور بددیانت لیڈرشپ سے نجات کا مسئلہ ہے یہ ہیں ہمارے اصل مسائل جو ان پر بات کرے گا ان کے حل کی کوشش کرے گا اسی کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے جو ان پر بات نہیں کرے گا وہ قوم کا لیڈر نہیں ہے بلکہ قوم کا مجرم ہے اور جو قوم ایسے مجرموں کو لیڈر بناتی ہے وہ کبھی دنیا میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی قیامت کا اے ٹی ایم کیا یہاں سے پیسے ملتے ہیں یہ آواز سن کر میں ٹھٹکا اور سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا یہ ایک چھوٹی سی بچی کی آواز تھی جس کے چہرے اور لباس پر اس کی غربت کی خاموش داستان تحریر تھی اس بچی نے مجھے A T M machine booth سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا اور اس کے معصوم ذہن میں وہ سوال پیدا ہو گیا جو ابھی اس نے مجھ سے کیا تھا میں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہاں سے پیسے ملتے ہیں اس نے فوراً اگلا سوال بڑی معصومیت کے ساتھ داغ دیا کیا سب کو یہاں سے پیسے ملتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں جس کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں صرف اسی کو ملتے ہیں اس مختصر سے مکالمے کے بعد میں آگے بڑھ گیا مگر میں سوچ رہا تھا کہ تاریخ روڈ کے اس بازار میں جہاں فیشن اور ضرورت کی ہر چیز خریدنے لوگ آتے ہیں اس معصوم بچی کی قسمت میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں اس دنیا میں پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے ملتی ہے یہ پیسہ انسان کو بڑی مشقت اٹھا کر کمانا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح جب قیامت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں کی ہر نعمت نیکی کی کرنسی سے مل سکے گی مگر یہ کرنسی ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوگی بلکہ صرف انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس دنیا میں اعمال سہلے کرنے کی مشقت جھیلی ہوگی ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بینک میں جمع کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ جب چاہیں گے انہیں یہ نیکیاں لوٹا دی جائیں گی مگر قیامت کے دن یہ صالحین جب خدائی بینک سے نیکیوں کی کرنسی لے کر نکل رہے ہوں گے تو کچھ لوگ اسی طرح ان سے سوالات کریں گے اور انہیں وہی جواب ملے گا جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ جس کے پیسے ہوتے ہیں اسی کو ملتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کے حصے میں اس روز پیسے آئیں گے بد نصیب ہے وہ جس کے حصے میں اس روز حسرت آئے گی ریورس گیئر یہ روڈ ون وے تھا اور سڑک پر سناٹا تھا اس لیے میں اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا اچانک میں نے اس گاڑی کو دیکھا جو ریورس میں بہت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی میں نے بریک لگا کر اپنی رفتار کم کی اور ایک کونے میں ہو گیا اور وہ صاحب ون وے پر اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے تیزی سے میرے پاس سے گزر گئے ان کے گزرنے کے بعد میں نے توجہ کے ساتھ آگے دیکھا تو سامنے کچھ دور سڑک پر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی اس بھیڑ کے درمیان وسط سڑک پر ایک پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی میں نے رفتار بڑھائی اور اس مجمع کے قریب پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ مجمع کے بیچ سے گزر گیا اس دوران میں جو کچھ میں نے دیکھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً کچھ ڈاکو تھے جنہیں پکڑ کر پولیس والوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور اب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے والے تھے یہ مجمع اسی تماشے کو دیکھنے کھڑا ہوا تھا کچھ دیر قبل میرے سامنے سے الٹے پاؤں دوڑنے کی تصویر بنے جو صاحب اپنی نئی ٹیوٹا کرولا میں گزرے تھے وہ اس مجمع اور پولیس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اور کسی ضرر کے اندیشے سے بچنے کے لیے ریورس میں گاڑی چلا کر یہاں سے بھاگے تھے میں نے سوچا کہ دنیا کے اندیشے نے انسان کا یہ حال کر دیا ہے تو جس شخص کو آخرت کا اندیشہ لاحق ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا لیکن آخرت کے اندیشے کو عقل کی آنکھ سے پہچاننا اور ایمان کی آنکھ سے ماننا پڑتا ہے جبکہ آج لوگوں نے عقل کی آنکھ کو صرف دنیا کے نفع نقصان کو دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے اس لیے ان کے ایمان کی بینائی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہیں جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں نہ جہنم کی آگ مگر ایک حقیقی مومن خدا کی ہر نافرمانی کی جگہ سے اسی طرح ریورس گیئر لگاتا ہے جس طرح اس نئی ٹیوٹا کورولا والے نے لگایا تھا